جو بات کی اس کے آفس میں نے جو بات کرنی تھی اس کا سنتر اس پر ہمارے بنیادی ابھی کریں پوری ہم کمپیوٹر سے حاصل کرتے ہیں کہ جس میں کوئی لا کے کی ضروریات کے ہے ہمارے مواد کا سائن ہے اور سائنس میں ہے تبدیلات میں من کے مسجد کا دن ہے نظریاتی ہماری سرام کی ضروریات جو ہے وہ انسان کے حادث کے ان کا اور ان سب اس کی بنیاد ہو گئی ہے یعنی انسان جو کسی کو گا جو کسی سب کرے گا جو کچھ بھی غور کرے گا انسان کے پاس ایک کوئی درجہ ہے نہیں باہر سے ہتھیار کے لینے کا باہر سے معلومات کے لینے کا سوائے ہم پڑا کر بن سکتے جب انسان پائے کان ہے زبان ہے یعنی کے طور پر جن یعنی انسان کا دکھ ہے مانس کی طاقت وغیرہ یہ جو ہے ان سے انسان کی چیزوں کو لے کر ہے تو پھر یاد جن سب اس طرح کی جگہ شرح ہو جاتے ہیں وہاں جو چیز جمع ہوتی ہے تو دماغ اس کا سوچتا ہے اور اس کو سب سے بڑی وقت کو کرتے اس کے ہٹاپ کو مرتب کر دیتا ہے سب سب رکھتے بدھ اہم کے رکھتے یا اگر تو سب سے کو ان ساتھوں میں لاتا ہے تو قرآن پر ان کی ضروریات پر نئے کو کام کرتا ہے اگر جیسے کہ اون پر دوسری اون تک کی جاتی ہے اور اس پر دوسری اون تک کی جاتی ہے اگر اسی اون کا نکال دیا جائے تو ان پر دوسرے تمام گھر سے آ کر دور کریں طور آج اگر اور پاکستان اور اس قسم کے نئے سماج کے پاکستان ہیں دان ہے وہ بڑے بڑے آنے کے ہمارے کے میں پاکستان ہے اگر ان کی ٹائم کی اہم آج آگے بڑھ گئے اس میں آگے بڑھ سکتے تھے اگر سے کے سائنٹسٹ موجود نہ ہوتے اور ان کے اہم کی بنیاد ان پر نہ ہوتی تو انہیں آگے بڑھ نہ سکتے ابھی سب جو ہے اللہ تبارک کا تعالیٰ میں ایک مل جان ہے اور اللہ کی حکمت پر موجود ہے کہ اس سطح کا ایک سلسلہ کار کرتا نے کر دیا اور اس کے سفائی سلسلہ ایک سطح کا سلسلہ ہر چیز میں چلتا ہے اور اسی ایک سطح کے سلسلے کی بنا پر اگر ان سے جگہ پر مظفر آباد آباد کے کنڈ ہے سر سما گیا کے تم میں جنم کلو میں سوال کرتے ہیں تو ہم دو آدمی کو مسلمانوں سے آ ادھر اور کہتے اور تم نے یہ پوری دنیا کے کو پہلے ترقی دے رہے تھے یورپ والوں نے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو تم نے تو اس کچھ کام بھی نہیں کیا میں نے کہا بھائی تم ایسی بات کر رہے ہو تو تمہارے بھی نظریہ اس کا کے خلاف یہ آج بزرگ میں آنے والی ہے دوسری صدی میں آنے والی ہے وہ اجتماع کرتا کو نہیں کرے اس دیش کے اس کے لحاظ سے یہ پانی پیدا ہو نہیں سکتی جو صرف وقت کو پھل آنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ سب کے لگنے کے ساتھ ہی پھل آئے چاہے سب سن ہوگا گا پھر کاٹے ہوں گی پھر بچے ہوں گے پھر پھل ہوں گے پھر پھل آئیں گے ہم اب سات سم آئے گا کچھ باتیں ملتی سے سچے ہوتے تھے ہم آئیں گے کچھ نہیں ہوگی جہاں کہیں گے اور پوچھنے کے علاقوں سے پوچھے یا کتنی سے پوچھے دوسرے علاقوں سے پوچھے جہاں کتاب کو پہنچایا تھا اور پھر جگہ کے وہ آج آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے بینک کو آگے نہیں کرایا تیسری سب حصول میں آج سے ایک ہزار سال پہلے اللہ اتنا کبھی ہے ایک طالب رکھتے ہیں ان کے رہنے والے وہ اپنی کتاب اور میں لکھتے ہیں کہ ہم نے تربیت کیے ہمارے لوگوں کے پرندوں کے طور پر تو ہم نے پیسے لائے ہمارے بارے میں تو وہ تین دس رہے ہیں ایک ہزار سال پہلے چکا کسی طرح سے بتی چیزیں ہم نے ایک سطح پر پہنچائی تھی اور اس سطح پر پہنچنے کے بعد ہم سوچ جو ہے ایک تک دوسری آواز کو سمجھ سکتا نہیں لیکن اس بار میں سطح کو باہر ایک سال تک دوسری کا کو نہیں جان سکتا ورنہ یہ بات نہ ہو کہ کو تو ہم سے لے لیتے ہیں کسی وقت میں جو بہت کروں گا بہت بات جس پر کوئی بہن پیسہ جمان رہا ہے اس میں ہیں ہم ان کے نتائج کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر سامان اختیار ہمارے ہاتھوں سے ہماری سامان کے ہاتھ میں میں چلیں چلیں گے گے اور ان کے کو معمولی سائنس وغیرہ کے جو ہے ان کو معمولی لگتا نہیں رہے ہم لوگ جو گرام اس سے میں آئے اور اتنا ہندوستان کو آپ تعلق پر دے دیے تو ہم جو اوپر والے ہمیں کیا گیا تو جو نیچے والے تھے اوپر کیسے کیا گیا آپ پڑھیے ان کے مکھی تو آپ کو معلوم سے دو اوپر والوں کو نیچے کیا گیا ہمارے پاس سچے شاست کروین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال میں رہتا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شام کی کرونی سائنس کے تجربات پر مدد ہے ایک تجربات سم انسان کے آواز پر مدد ہے اور انسان کے آواز انسان کو دیکھا دے سکتے ہیں آپ بھی کبھی دیکھا دے جاتی ہے کام بھی دیکھا دے جاتا ہے تو دیکھ کی کا محل ہو سکتی ہے بچپوں کے مندر کے لحاظ سے جو بھی ایک مرتبہ دیکھنے کا ہو گئی اس مشہور نہیں ہو سکتا اگر یہاں پر دور ہوتا ہے تو ایک دفعہ مجبور ہوگا کوئی دوا کوئی دوا مجبور ہو جائے اس کو جگہ ہو جائے تو پھر عدالت اگر کوئی عدالت ہے تو اس کی گارنٹی کرنی نہیں کرنی چاہیے لے ہمارے حالات میں دے گئے خبر نہیں دو آتے ہیں تو پھر ان کی کھائی جائیں گی وہ سب صبح سے خالی نہیں رہیں گی تو انہیں روز سکتا گلام ہو سکتا ہے یہ میں کا بات کر رہا تھا سب سے رکھتے جیسے میں نے کیا تھا سائنٹفک سے محنت کروں نہیں آپ سماج کے کہتے ہیں کہ ایسے کسان ہوں ہوں یا یا ہزار ہوں ایسی رہتے ہوئے جاتی ہیں جو کے مطابق نہیں ہے جب حیران ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں سائنٹ کرتے سہرا اور پھر دوسرے رکھتے ہیں نس سے دے دیجیے توانے سات بنا ان سم گا ہم نے تمہیں ان کا بہت ہی سے حصہ دیا اور ہمارا دن اگر دیکھا جائے اس کا کوئی سے بڑا سا دور کا سکتا ہے کہ ہمارے ان کی اس مقام پر بھی سائنس اپنے ہمارے سب کے رہا سے میرے سدست کرنا تک کہنے لگے تحت کر ان میں عمل کے کس مقام پر پہنچ جائے یوں سمجھے کے ہر ایک سب آپ یہاں پر دیر نمایا ہوئے ایسے گرما میں بھی کر رہے ہیں جس مقام پر جس طرح کے سمجھے تو آپ کس طرح جو ملک نیوزن کی طرح تو وہ سمندر کے کنارے پر جا کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ سمندر کے بچے میں دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی ایک کے اہم کی سمندر کی طرح ہے اور ان لوگوں کو میں اپنے ہاتھ میں لے رہا اور ایک مقام پر زمین کے روپ میں آتا ہے بخاری نے حسل کیا کہ یہ آپ نے واقعہ اپنا ہوگا تجربہ ختم کرے گا امتحان کا تو ملتا سے ملے تھے اور ملتا سے ملے اور پچیس میں جا رہے ہیں جو بخاری کی روایت ہے تو پچیس میں جب جا رہے ہیں تو پھر ایک سنیا آدمی ہے تو سنیا آدمی ہے اور تین کے کنارے تک بیٹھ چکی ہے اور پانی کے لیے میں چکا ہے ملتا جب کسی مل جاتے ہیں تو اور ملتا تمہارے اور میرے پوری کی مثال خدا کے پوری کے مقابلے میں اس پانی جو ہے دنیا میں پانی پر ہم کو دے پانی سے مل گیا تب مولانا میں خطاب کا کبھی ایک عجیب مثال دے رہا ہوں تو واقعی سے دو پتلا وہ جو بارش کا دن پڑتا بادلوں میں جیسے دن جائے گا لیکن تیری قدرت کے اتحاد سے نہیں دے گا

حقیقت کو لے آتے ہیں وہ تقریری علوم ہے وہ تقریری علوم ہے تو دیکھ ہو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم اب اس طرح میں سالوں کہا تھا نا ہاں اور کئی منزلیں آئی ہمارے سے آگے جہاں انہیں پتا نہیں کیا کیا ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا اور ان میں اپنے جہانے کو بچا کیا کیا مرنا پڑے گا وہ سارے سائنٹسٹ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ زمین پیر ہوئی ہے زمین نہیں گھومتی زمین کٹتی ہے وہی اس زمانے میں کہا کرتے یہی سمجھ میں کہا آپ کے مدد کے غلط ہو گئے دوسرے دن میں کر بدلا میں یعنی کاروبار میں نہیں جا رہا لیکن نئے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دیکھو سائنس سائنس پوری اعتماد نہ نہ کر کر تھے ایک دور کہ بھی سب کچھ ہے جو چیز کو ہے جو سرکش کمارا ان کی طرف پر ہے انسان کا مناسب ہے ایک بات سال کے چلنے سر پہلا میں سچی بات ہے بلا سے زیادہ درج جانا والا ہوں میری بات سے اکثر ہوتے ہیں تک دیتی ہوں سجائے ہندوستان پر ہمارے جن ہندوستان میں علیم کے متعلق اور ان علیم کے متعلق سے کتاب کا ہمارے کے بارے میں دیتے ہیں جو امین ہے کیا ہے امین ہے آپ کو یہ دیش میں ہے سنسد ہونے کے خطرے بھی ہیں یہ بنیادی حالات کا بھی کیا ہم جانتے ہیں تکلیفت کے ہم جانتے ہیں کیسے ہم سب کو جانتے ہیں یعنی ایک پانی کے سوال ہے پانی کے خراب دھیان دیں گے اور سوال کیا حقیقت ہے یہ خراب کیسے پیدا ہوتے ہیں پانی میں کیوں خراب پیدا ہو گئے اس کا جواب ان پہ آئے کہاں چلے گا اچھا کرے گا مختلف چیزیں سوال چیزیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے پانی میں اس پر چلے جاتے پانی میں چھوٹے ہوتے اس سے جو ہمارے بچے کا میرے پورے آدمی میں چلا کر کے گھر پر سوال پڑھے اس کے لیے کہیں آدمی باتیں کرتا ہے وہ پہلے کیا اور وہاں تک بات کروں اب وہاں تک بات دوں بس پاروں تک بات دوں اب پاروں سے آگے بات کروں بس پاروں کیا ہے اس سے آگے ہر تک کیا ہے کیا ہے گرا ہر انتہا معلوم ہے سب سے کہا تھا معلوم سب ریٹ معلوم میں یعنی جانا کہ کچھ نہ تھا ہمارے دن کی میں پورا متنی چاہتا ہوں انٹرنٹ کرنے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں ہوتے چار جا کے دے روپے کیا مل جاتی ہے تو کم بڑھ جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی جانتے ہیں تو حقیقت ہمیشہ کا پرائن نہیں ہے سب ہے تو اس میں کہا یا یہاں اردو میار کی دنیا دیکھا ہے اب روز بھیجا جاتا ہوں آپ نے بادام کو دیکھا ہوگا تب تک ایک بادام ہوتا ہے ایک سمے جب بازار میں آ کر ملتا ہے اس بادام کا ایک روپے کا ایک ایک چلتا ہوتا وہ کتنے دن سے چلتا ہوتا اب اگر بچہ کہہ دو بچے نے جتنے بادام کو دیکھا نہ ہو اور وہ بچہ ہے کہ گھر سے کوئی پرابلم ہے گھر بچوں میں ایک پرابلم ہے یا ایک اخروٹ کے لیے بہت بچوں ہے ہم کہیں گے ہاں بیٹا تم نے سمپل سے ہی کہا تو ان کی اتحاد ملت کے ہم نہیں کہنا چاہیے اور ایک روپے سے بادام کے رکھے وہ تھا گلاس پر تو روپیہ وہ چاہے لگا بادام جو ہے بس اس کی ضروری حقیقت ہے کہ اس سے ایک لکھائی لکھائی ان کا گلاس ہوتا ہم نے کہا تم نے سب کہا یہی بات کے لیے اور کیا ہمیں بات کے ہم نے کہا تھوڑا فائدے دو اس بادام کو تھوڑا پانی دے دو پانی میں لگے گا چلتا گھر مجھے دیکھ دو چلتا اور کیا روپے کے پاس دور نکل جائے ہم چاہیں گے کہ آزاد سے چلی ہم نے بات سے ایک اور آگے قدم کرے جو تیری ہوتے ہیں تیرویوں کے پاس جو آئے ہمارے خریدنے کے بعد کے پاس پہلے تیرو آتے تھے کسی بات پہلے وہ ہر سے پوچھے گا مارا سے میرے لینے سے کیا ہوتا پہلے مار بہت بری بات کیا کرتی تھی اور بات بہت بے بہت اچھی طور پہلے کیا ہوتا تھا سلامی بات کی بات کرتی ہے وہ اور ہر طرح سے نام بدل دینے سے ہم دن تک نہیں چلتا جگہ کا نام ہم کو تو پھر جگہ دینے نہیں چلتی تو وہ ہم سمجھ رہا تھا کہ کسی کسی سمادھان سے آپ نے بھگوان کا نظام کی اور اس کے مطابق تو وہاں سے ہر سے بادام مل رہا سفر یعنی ٹرین میں درد میں لانا ہے پتہ نہیں کرے گئے چار دن بڑے گا کہ جن سب تیل ہے تو چاہے چل رہا ہے تجھے پتہ نہیں پیر کاروبار کرا جائے گا تو یہی بات کریں جو ہمارے پیرس قسم کے سائنٹسٹ ہے نا کسی سب کو چاہیے چلتا نہیں ہیں تک یہ ہے حقیقت تو وہ حقیقت کے ہے تو اب ایک مطلب سے بنیادی ہمارے سنا جن سے ہم دقت سمجھتے ہیں اور اس کو ہم سر سب سے جائیں گے اور ہم اسے ایک سوال شراب دے دیتے ہیں سوال شراب دے دینے کے بعد ہم دوسرے اس کا قانون نہیں پاتے جو ان سمان ان سے محفوظ میں کہوں گی تبھی کے حصول سے خلاف تھی میں کہنا چاہتا ہوں ذریعے سے دلیا بناؤ مقصد سے کروائے بندے ان اس کچھ تک سب اسے ان سے سنانے میں رکھا دیکھے جیسے کسی زمانے میں گھوڑا کام آتا تھا ہمارے یہاں کام آتا ہے تو گھوڑے گھوڑے میں کتنے کا نہیں پایا سواؤں کے لیے انسان کو حیوان نہیں بنایا تھا آج سائنس کے لیے ہم نے انسان کو حیوان بنا دیا یہاں بات ہوتی ہے یہاں بات ہوتی ہے اچھے اچھے لوگ بڑے سمجھدار اتنے دار ہو یہ تک جب بات ہوتی ہے سے بات کی جائے یہ بتائیے ارے بھائی کیا بات کرتے ہے سیوا کے ساتھ پرانی بات ان سائنس کے بنانے میں وہ کسی اکبر نے کتاب سے کہا تھا رقم مائنڈ ہے لوگوں نے جا جا کے کھانے سے کہ اکبر نام لیتا ہے آپ کے گھر کا ایک زبان تو وہی کا کے ہمارے پاس کوئی نہ ہم بلانا نہیں یہ ہے یہ آپ کے لیے کٹائی کیا تھا آپ کے وہاں ہم تھے تو ہمارے تبدیل کھٹی میں جانا ہوگا تو ہمارے باقی تھے تو وہ جہاں ان لوگوں کو پتہ رواج کے طرح میں ڈالنے والے صبح کے وقت ایک سونے والے تو ہم کتنے کھاتے میں کیا کہ یہاں ہوگا ہم اپنے کمرے میں کیا ہمارے ساتھی ہمارے ہمارے دیتا تو کہتے ہیں پتھر کے وار آپ کو بھی کی آپانی کرتی ہے گھر کی ترقی نہیں کرنی چاہیے لیکن پتھر پر جہاں کرتے کہتے ہیں ان کی آواز سے کلک سے جان کر تو ہمارے ساتھی سے تمہیں گاہر کرنا شروع کر دیا اب شیر شیخ میں ایک سارے چھ بجے ان کا آدمی آیا ہمارے پاس سارے جتنے بجے ریج کرنا تھا جو ہوٹل کا تھا وہ ہمارے پاس آیا تو کہنے لگا کہ آپ کا یہ بہت ہو چکی ہے اور مجھے سرکار نے اطلاع دی اور میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کے پائلٹ ہیں اور جانتے نہیں ہیں اس دیر کہا یہ کہہ دیا گا میں نہیں کر دوں گا تو آپ وہ ساتھ رہے آپ نے رات کے وقت کچھ کہنا شروع کیا کرتے آپ جا رہے تھے تو آپ کے مسائل مطلب تو کمرے میں کہہ دیا اور کمرے والے نے کہہ دیا کہ تمہوں نے ہمارے آرام میں ہمیں جو درد کیا ہے وہ وہاں تو گردن کھل دوسرے کے اندر لیکن پورا پیزنٹ ہے اتنا دور ہے باقی بھی آ رہا ہو لیکن پانی کا گیا نا کٹتے سے تو ہم نے کہا تھا مہمانوں کی یہ بات کہی تھی کہ پار اگر کھانے میں ابھی مان دیتا ہے بتاتا چاہتا ہے تو نہیں میں رہا تھا کہ پہلے یہ جو ہے تو یہ مشتمل ضرور ہیں ہم اس سے معلوم نہیں میں اس کو کیا رہا تھا بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ اس طرح دیتے ہیں جب بات پاس سولہ سارے تعلیم بات آئے آئیں سر کیا کر سکیں گے ہندوستان تو ایسی ایسے بنانا ایسی بات ہے کہ ہم کو سمجھ نہیں بھائی سیٹ اپنی لائن سو اپنی لائن سائنس کا کام ہے کو بنانا اور دین کا کام ہے انسان کو دے سمجھے سر اپنے اپنے بھائی ہیں اپنے اپنے حدود ہیں اور ایک دوسرا ایک دوسرے کو اور نہیں کرتا سائنس کی اپنی حدود ہے اور انسانی حدود کی اپنی حدود ہے اور اور اپنی حری مستی ہے ہم جو انسانی تاری کے لیے آتے ہیں وہ اچھا کام کے لیے نہیں آتے وہ چیزوں کا استعمال کیا بتائیں گے لیکن چیزوں کا بنانا ان کا کام نہیں ہوتا اور انسانوں سے بناتے ہیں لیکن نہیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو حیثیت انسان زندگی کا گزارنے والا بن جائے اور انسان کیا ہوتا ہے اور اسے جاننا پڑے گا ہم نے تو دیکھا تلاش کیا ہر چیز کے گانا سمندروں میں ٹوٹے پہاڑوں میں اترے بادل تھا والا ستارے ان کے گرداہوں کا اپنے مارکیٹ کی دنیا میں سفر کرنا سکا ان کے پورے پوچھے چہاؤ کے درستان کیا اپنے کے جنم سے سب کے کلک کرنا تھا ہر ہر دن سے تلاش کیا بھارت کو بھولنا نہ ڈھونڈا سے اپنے کو نہ بڑھایا کے بچوں کو بھی تلاش میں ہوتے تو خدا کے پاتے تھے وہ ہمارے آرے کا پیڑ ہے کہا کرتے ہیں یہ سارا سمجھ سے طاقت سارا بربا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے سرمدار کو پہچان لیا اور کسی نے اس پر مزید استعمال کی ہے بڑھایا ہے اور وہ کہا ہے من سارا قبول کو تک ہر کا جس نے اسے پہچان دیا اس کو پیسے تیار کرنا چاہیے پیارا سامنے آ جائے تو تیاری کرے گا کیا کرے گا تو جب تک گا تو کیا تمہارے تمہاری ہے تمہیں تھا کہ رائے کا مقصد ہوتا ہے ان کا مقصد سڑک پانی نہیں ہوتا اجازت نہیں ہوتا ان کے علاج میں نہیں آتے لیکن ان کا مقصد جو نہیں ہوتا تو انسانوں کو بناتے ہیں اور انسانوں کو بنانے کے سب سے پہلے لوگ جو کے انسانوں کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مثال انسانیت کو پہچان لیں ہے اور مثال انسانیت میں کیا ہے دیکھو اللہ ہزار بتا رہا میں کہتے ہیں ہے اور قرآن کے ہو سکتا ہے ایک کتاب ہے اس میں جن دن ماتا کا ساتھ جہاں کے دوست میں جتنی کتابیں پڑھیں گے اس میں جتنے فکرے ہیں یا فکرے ہوں گے سر حیران سے آپ کے پوچھ فکر ہیں قرآن اگر ان پڑھ لو اور روز کے ساتھ پڑھ لو اور قرآن میں ڈوب جاؤ تو تمہیں قرآن سب دے گا تو تم حیران رہ جاؤ گے تمہیں قرآن کیا نہیں ہی جی کام ہے تو دوسرے کی جگہ کسی سے اگر سوچ سال کی تو ریٹ جو ہے سائنس سے بچے پہلے بچے کیا کرنے کروں یا ان کا بات ہے جب ایک سوال کیا ہے انگریز میں کہنے لگے تو پھر تم کو دیا مسائل کا اسلام کے پاس کیا ہے میں نے اس سے کہا کہ دیکھو آج تیرہ سات چلنے کا ایک پہلے اگر سب پوری جاری ہوئی ڈاک جی سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لایا ہوتا ہے تو مانگتے ہوئے یا نہیں مانگتے ہم ایک کی لائی کتاب کے ایک سیکوینس تمہارے تمام موجودہ سیاسی اور مہاجی میدان کا حل ہے تو اس کی پیراگر کو مان لو گے ایک میں نے فرمائی میں نے کہا دیکھو کہ ہم چھوٹی فیملی سیکر ہے تو اس کی ایک آئے پڑھ لو پنیا میں ہوتا گر دیکھ ترجیح دنیا پڑھنا ہوں گرو مہارا گردی میں بہت تو جنگ بھی کرو اس گھر پہ ہے جس میں تمہیں ہمیں تمہیں جتنے دھوپ دیے کھانا دیا اور تمہاری بہت مارے میں تمہیں رہی پہلے کرے بھائی کیا پر دنیا کے تمام مسائل کو لے لو تمام مسائل کو لے لو تو دیکھ بھی طرح ہم لوگ کچھ لاٹھی مسائل ہیں اور کچھ مہاتما کی جی مسائل ہے اور لاٹری مسائل جو ہے زیادہ تر چاہتا ہے ہمارے ماراشی جی مسائل کا اور مارک جو ہے تو اس کی حالت پر پہنچ پہنچتے تو دھوپ کا خطرہ تمام دن ہوتا ہے اور جو ہے جما کر جم دور جماعتوں کے چھوٹی چھوٹی جماعتوں پر تک کیا تمام ہو رہا ہے کہ سارے کی بجائے زیادہ ہو بڑے گزارے کیونکہ جائیں گے انہیں گے تمام روپئے یہ حال ہے کہ امریکہ جیسے بہار ہے جسے کہ ہمارے بڑے بڑے پہلوان بھی لیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس امریکہ تک پاتا ہے ہم کرنے والا جب بڑا نہیں ہوتا ان کا حال یہ ہے کہ ایک منٹ میں وہ ہیڈ لائن پہ بنا ہوتی ہے ایک منٹ میں سے ہیڈ لائن میں جمع ہو جائے تو ہم لوگ ہندوستان ختم نہیں کرتے ہند سے پتہ تو رشتہ ختم نہیں کرتے چین کا پتہ کسا ختم نہیں کرتے اس کا پتہ کسا ختم نہیں کرتے جب پوری یعنی ہاتھ سے سب سے سب سے سارے کے قرآن کچھ آئے کا رکا جس نے قرآن نے کہا تھا اگر نہ ہندو بات ہندو جھوٹے بنتے ہم نے یعنی سب سے سب سے مزہ آزاد کا بھی کر کے تو لڑائی کے لیے سب رہ گئے اس رشتہ اثرات کرتے اور رشتے دار کو تم آؤ گے تو دار تمہارے لگائی کو کیسے حل کر دے گا دیکھو تمہاری جنگل کی تباہ ہوتی ہے تمہارے لوگ کا پر کر پر وطن پر کر کے روپے دیتے ہیں ایک مختلف روپئے یا پرساسی لگنے ہوتی اور رشتے دار کی عادت پر جب تم جیتے ہوئے جب ہنستا کے گھر پہ آگے جب جھکو گے تو کیسے جھکو گے تیرے کے میں پہنچے نہ تو وہ امہسا کے کالے اور ڈونے کا خرچ رہا مندر گزرا رکھی رہے ہے نہ وہ کالے کا فرق نہ ڈونے کا فرق نہ وہ جن کا فرق ہے وہاں گھومنا سکتا ہے نہوت کا نکالا ہے سنا کے آپ آگے بند کرے گی تو جب بندے ہو جائے تو سب سے تو ایسا ہوتا آئے گا کہتے ان کے لاکھ دے کے چلتے سب ختم ہو جائیں گے مانگتا ہے ماں کے پیڑ نے سال کے مایا تو میرے آتا پتھر نہیں کیا پتھر کا جان نہیں تھے جب ہم سب اچھی حکومت ان کی باتیں کرنا دیکھو ایک ہوں جتنے ایک جتنے بھی پیسے سمندر میں بہت ساتوں سمندر سے زیادہ ویسے ایک مسئلہ پر مہنگا بات ایسن کا بات ویسن کروں حفاظت فرما جیسے چھوٹے سے کے بچوں کی حفاظت کرتا بار کا نہیں چھوٹا بچہ دور مار سکتا وہ بھی آ سکتا کپڑا لے سکتا سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے اس کے پاس چھ دور صبح ایک سے تو جو بھی ہو جائے گی سب کے پاس گاڑی ہے مولانا نے پتا کو سنبھالا ہے جب سے گھر میں دیں گے تو تیار دیں جگمتن جب میں دیں گے پدر تیرے سنگن مولانا سماج ہیں تو اگر بچہ نہ ہو تو ماں کا بھی پلس ہونا اور اسی طور پر اگر گاڑی نہ ہو تو سمجھ کچھ نہ ہو یہاں بات بتائی کہ پھر جیسے تو چھوٹا بچہ ہوتا روزنے کے پتا اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے بتائیے بارہ میں تو جس میں محبت جانی جس سے میں نے جانی جس سے پورا بھاگ کو پورا کیا تو جہاں سے بچے کو پال کر سکھایا ہے وہ پتا بڑے سے پان کو نہیں سکھا سکتا ریلیجن کے نام کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں خدا سب ایک جو دانے بھی ضرورت کر رہے تو میرا یقین ہے تو میرا رب بھی پال کرتا ہمارے پیش میں جو بھی بچہ بہت کھیت کرتا اچھا تھا تو ہم اس میں دو سال تک ہم نے کے بتایا جب ہم ذرا طاقت والے ہوئے تو ہم سے پڑھنے والے بن گئے ورنہ آ جاتی ہوں اس طرح سے کھیل کے اور ہے ان تمام چیزوں سے فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح سے کام کرتا ہے ہند دیتا ہے جب ہند دیتا ہے مجھے نہیں پا رہا ڈال کر دکھائے گا تو اخلاق کے ہاتھ سے دست کے ہاتھ سے سب کے ہاتھ سے لیکن یعنی کا اطلاق ایک مارا میں تمام مسائل مہاراج کا حل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں ہوا میرے ساتھ کبھی نہیں ساتھ جمین لگائی جاتی ہے زمین میں قانونی آدمی کا ساتھ لگا دی اخلاقی آدمی کا ساتھ لگا دی تو دنیا میں کوئی بھوسا ہے اسلام کا چلنے والا ہے تو دنیا میں کوئی بھوسا ہے نہیں سکتا وہ کہا مہاراج کے پاس کی شروعات کروں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مزید جب آپ نے انسان پانی کا تک انسان ثابت ہوتا اور انسان جو انسان میرا صرف نہیں ہے انسان کے اندر ہے ایک انسان کے اندر انتظار ہے ایک انسان میرا کھاتا پیتا ایسا جانور نہیں ہے کہ ایک وقت جو آگے جا کے مطلب چاہیے تو اس اتنا بنتا ہے کہ انسان میں میرا بنانے کی ایک آگے نہیں نہیں انسان نہیں ہے پارلیمان تو ساتھا سنتا رہے تو وہاں سنتا رہے انسان اگر اپنے آپ کو جو سمجھ ہو تو ابھی تک چلے ہاتھ سے انسان میں اپنے آپ کو میں بات کر رہا تھا تو قرآن کی بات کر پورا بادشاہ کا کچھ جھون میں ایک بات کروں جب انسان کو جن کہہ رہا تھا انسان کے انسان کا کیا سے پڑھا اور انسان کو بند رہی جب تین دیکھتے ہیں

ساتھ میں وہ آسان بھی ہے ترقی ساتھ میں بخش کے ساتھ جہاں شروع میں سفرتا پر جب تین خوش سفر ہے اگر تین کہتے ہیں سنجیو کو تو جیسے آپ جانتے ہیں جیپور پوری جیپور علاقے سفر جہاں سے تین میں سیپور ہوتے ہیں یعنی سب سے زیادہ جو مش علاقے ہیں جو زمانے میں بچے تھے اس جگہ پر آج ان کو میں نے پھر ضرور کیا میں وہاں کا پھیلائے سب کو یہاں پہ دیکھ چکا وہاں کہا جب کیسون سے کتنے گھنے ہوتے ہیں کیسون کے اوپر یہ بائیں ہوتی ہے نا کیسے پیٹر سے جو مسلم تو جن کسان میں بائیں ہاتھ سے جو دروازہ ہے اس کے سامنے یہ لمبے جو پہاڑ تو جو کیسون میں وہاں ہے جو بھی ہوتی ہے تو پسند کھائی وہاں تو پھر کھائی پتھر بس فصولی صبح شمال تو پھر پسند فصل کھائی سلے سے تک مسائل اور مکان مکان پسند کھائی کی قیمت مکان قیمت مزدور سے ہوتی ہے مکان کا سر یہ ہوتا ہے مزدوری سے ہوتا ہے رہنے والے سے ہوتا ہے ورنہ مکان جو ہے تو مسان کا تو دن میں ہے کہ جو ہے سگے کا کرن کی ہے لگتا روکتے رہتے ہیں پہلے یہ نہیں کہیں وہ نہیں اور میرا پیار نہیں ہوتا ہے تو کچھ چھ میں کچھ چیزیں آتی ہے سنگھن صبح کو کچھ چاہتے جی۔ تو جیسے صبح آتے ہیں آ بچوں گھر میں بہت بھی گیا ہے تو میں چاہ ہوں کہ آپ کو آتے جی۔ جی، ہیں دو ہندو یہ آپ کو سے تیار ہوگا تو اب بات ہے آپ پہلی ہے لے جاتے ہیں تو وہ پورے جاتے ہیں تو مکان کی قتل پوری سے ہوتی ہے تو مکان میں ہر چل رہا رہتا ہے جاتے رہتی ہے جاپور کے بعد سے پوری کام کرتے ہیں سارا اس کی طرف ہرتا ہے مسلمان وہ اپنی کوئی آ کر اور سب دیں پورا مسئلہ ضرور جنہوں نے تیار مطلب کرتے اور اسلام اور اس میں ضروری ہے اور بتا حقیقت کی یہ بچوں میں سندر سے یا نتی میں جست ہم تبدیل پورا سندر چھوڑا آپ جانتے ہیں تو وہی گرا سب کروائی اور آگے کر فائدے کے کی قسم کھائی ہے ساتھ میں پورے کھائی کے لیے آپ کی کتاب کتاب کتاب ہے کتابیں رائے راستے کیونکہ پورا پڑے رائے ہلا ہے پوری رائے ہلا جو ہے ہمارے آپس کا سنت دور ہے جیسے ہمارے بھائی سے ہوتے اتنی ہمارے آپس کا ہلا میں کتاب اللہ اگر تو بس وہ تصویر تھا اپنے اس نظاموں کے دلی کی طرف دارا کیا یا ہر بھارت میں انسان کی ہر دن کا دلی کی اگر انسان کو جاننا چاہے تو انسان کیا ہوتا ان تینوں کتابوں کے لانے والوں کی حقیقت کی طرف دیکھو ان سارا رسم اگر ماتر خلاف کی طرف دیکھو دلی بھی دین میں نہیں جیسے قرآن میں ان کی تکلیف ان کا یہ سلام کو دیکھو تم کی محبت خدا نہیں نہیںاندھی سورج کے اور اسی تو ان سے محمد ڈاکٹر کی دے دیکھو قرآن ہے اور محمد ڈاکٹر سے متعلق کیا کہا جائے نیچے اس نے سوال کیا تو ضروری چاہے لوگ تو بھائی تو چاہتے ہیں تو جانا ہے پوری ضرور پر میں نے کہا گھر درمیان دور لگے پورا بنایا کہا میں نے کہا کہ تمہاری تو کیا ہے کا کے اطلاع جو ہے صرف بین اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہیں ایک انسان کا آدمی کی کے آگے میں تھے تو یہ کسان کا کہا کہ بڑی اسرائیل زندہ یہ کہہ آئی تھی اور وہ چاہے اس چاہیے ہے جو اپنا لگا دیتے ہیں مجھے اٹھائی کرا دے تو اس کام کہا کہ مجھے نہیں کریں ان کے مذہب مطلب سے تو دیکھے جو بنایا ہے مسلم مذہب مطلب سے دائیں مذہب مطلب، تبدیل مذہب تو سنت سال میں بنایا ہے یعنی پہلے تو سنت پہلے کے ساتھ کے ساتھ کے ہیں بوان یہ بات کی بات ہے بہرحال تو ہم نے کہا تمہارا مطلب ایک ہے اور ہمارا مطلب ہمارے ہاتھ میں ایسا مطلب ہے کہ اگر ہم مسائل نہ ہوں تو ہنسا کے بھاگنے والے نہ ہوں تو ہم مسلمان نہیں ہوں تو سب سے ہم سب دے تو تم تو ہمارے کا ہم لوگ کو نہیں مانے تو اس اپنے مطلب کے ہاتھ میں مطلب پڑے تو ہمارے ہاتھ پہلے ایک دوسری کی نکال سے تو جو ہے وہ ہمارے رکن میں آج بھی تمہارے ہمارے میں آئے گی اور پھر دوسری باتیں روپیے کا دیکھا مت کر رہا تھا کہ میرے یہاں پر سمجھ سمجھا ہو کر مشہور کرکم لگایا تھا کہ سب سے کو دیکھو خود سے دیکھو اپنا کرتا ایک موسیقی بات سے ہوئے کہ اگر منظر بات کرنے بات کرکم کا خود کیا پورنیہ کروایا کیا کروایا آپ کا خود دیکھا میں نہیں آ گیا قرآن کی ہماری سچا کرے تھا تو وہ حضرت حست محمد قسم کی بات لگا میں اس کی مثال روزہ کروں قرآن نے میں کہا ہے کہ قرآن جو اترا ہے وہ محمد قسم کے پور پر اترا ہے دن پر اترا ہے کہ وہ دلا دیتی دلا دیتی اس کی دن سا کرتے پورے قرآن کی ذات ہے بارکوں پر حضرت محمد قسم کے پو پر ہوتا ہے دن پر ہوتا ہے ایک قسم کا جس ممینوں سے ٹکڑا ہوا سونا ہے اسے اور دوسری میں دار کیا گیا تو اس سے پھر مختلف پیمنٹ کرتے رہے ٹیکس دس دن سے وہاں آتی ہے مختلف پیمنٹ سے ہیں وہ مختلف آگے مہینے سے آتے ہیں وہ درخت ہے مختلف رنگ سے تو وہ وہاں سپکتی تو وہاں ہے لیکن وہاں سے اگر آگے رکن کے لیے کمرے بھی پیش کر وہ ہاتھ سے متعلق ہے وہ ہاتھ پر بھی تعلق پہنچے گا اور ہمیں محمد وہ ہمارے کی صورت میں تاریخ ہو جائے گا آپ کا متاثر جو رسم ہے وہ ہمیں کس آج میں پہنچے گا بہانے دہان میں پہنچے گا وہ ایک ویوستھا تو نہیں ہے جو ایک ویٹ مشور ہے سب ایک پراپت کرنے کے بعد ایک سب سے مستقبل کرنے پر تیار رہے اور اس جگہ کے دیکھ کا ویکٹر ہے اس وقت پورت دس تیار کر لیں پوری سے محمد قسم کے اندر تیار آیا ایک محمد کرسن سنت میں قرآن بن کر چاہیے اور آپ نے انسان کو لینا قرآن سے دینا ہے اور آپ کے قلم سے لینا قرآن سے دینا ہے جس سے محمد کا کسی کے اگر محمد کا تم قرآن سے نہیں جانتے اور محمد کا تم قرآن سے نہیں جانتے تو قرآن سب کو نہیں جس کو اتنا میں نے جسے کے لیے میں تو سہول کہوں کہ تمام مضبوط کے ضرور کو سرپاشن کر دیا جائے تو بہت اچھا سب سے سو کیا پوجا نہیں ہو سکتی کے ہے اس کو کی کردہ پندرہ روپئے ان سو روپیہ بھاگ کرتے تجویت کرنے کے بات نہیں دیکھو چائے کی طرح ایکسپیرئنس تھا اسی دیر ایک آدمی نے کہا وہ تیار مطلب شاید میں نے تھا پھر اس کے ساتھ خدا کا کلام ملا تو اسے وہاں بچہ پچھلے فلم نکل آیا اور بھی اگر من ہے تو لوگوں سے لوگوں کا حوالہ رہ گئے تھے اور ان کے مان لو کا سمجھتے اور ہمارے یہ ہمارے پوچھے خوشی کتاب کہا اور اس نے یہ بھی کیا کہ قرآن جو ہے قرآن جو ہے اپنے رخ کے لحاظ اپنے رخ کے لحاظ سے کیا ہے

ان کے سب چلا تھا وہ تھا یہ ہوتا تھا تو پولیس کے سب سواسن حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا دیکھا مداح سمندر براہن ہمارے شامل کر سمندر ہے اس کا ایک لکھا ہے تو دیکھیں فی الحال جوان اترا جو محمد کا لطف سمجھتے تھے ان کی جو جوان اترا جس کے ساتھ تاریخ کے سب ہاتھوں کو ہر چیز میں سارے زبان سے محمد لطف سمجھتے تھے کس زبان اترا ہے یہ نہیں کہ محمد لطف سے بہتر اترا ہے قرآن جگہ جگہ جگہ تو قرآن سب جگہ سب کے ہاتھ سے مانا کے ہاتھ سے حقیقت کے ہاتھ سے سب طرح کا ہے یہ نہیں ہے محمد لطف اور سارے بھی خدا سے لیکن آپ بھی اللہ کا بندہ محسوس کروں کہ اچھا رسی اللہ اللہ کا سر نہیں سکے گا اور انہوں نے جن کا حوالہ کیا تو انہوں نے جب کسی کو حق کر دے ان کے لوگوں کو سر سے نہیں کرتا یہ بھی خبر نہ ہو کیا کروں وہ کہہ رہے ہیں آرام سر میں اترا جب یعنی مطلب کہ آرام ہو گیا ہاتھ میں نہیں اترا تو پھر یہ راستہ ہے کہ وہاں سے سرکار سے رہتا ہے بات پوجا کے مطلب ہے ادھر کے یہ سچ کی بات ہے سارے مالک یوز کرنے کے سارے نیمن کی کو ایسا غلط دیتے ہیں انسان کو پیسے دیتے ہیں پاگل ایک ایک کو دیتے ہیں کو چلے جاتے ہیں وہ سارے روپئے ڈھونڈتے ہیں کہ تو ہم لوگ پر سمجھ یہ نہیں کیا سارے نمبر کے طرف تھا جو گیا تھا تو میں نے بھی کہا میرا تو کتابیں میرے کو ہے ہی دنیا میں کتنے تحریر نہیں ہوئی تو میرے نے نکال دیا کرتے ہیں چاہے یہ لوگ میں نکال یہ کرتا ہوں کہ بات کے لوگوں کو جو ہمارے یہ لوگ آ جاتے ہیں تو اپنی بات کو ہم لوگوں کو پیش کرتے ہیں ہم ان کی بات کو ہی مجھے مان لیتے ہیں میں نے ایک نکال کی چیزیں میرے ساتھ ہیں جن کے لوگوں نے میری تعلیم میں سنی رکھتے ہیں تو یہ ہے ان کے بارے کارن تو پیز ہارے گھر سے دیکھا گاڑی ہے تو میں ان کا کیا کا اتنے فائدہ ہے فائدہ ہاں، ہے کہ میں تمام تمام میں میں میں میں دیکھا دیکھا اور سوکھا ہے جب یہ میرا دیش ایک دوسرے سے بھائی سب ہے تو میرے ساتھ سنوا کے حرمت کا بھی اتر نہیں ہے تو میرے ساتھ مسئلہ مہنگی کے ساتھ مہنگا کا بھیتر لے آئے گا تاہم اس میں تم تو بات ہو تو ہیں بڑے آپ انہیں بجائے یہ کہ ہم سے چلو سے ناگر کرافی سے اور ان کو دیکھا ہے تو ہمارا طریقہ جو قرآن کی ہے سے ماراسک ہے جو محمد کا حضرت سے واقف ہے دلی سے ناصف ہے جو ان کو کا دلّی بچہ ہے جو ان سے غیر دل سے دیکھا ہے ہم کہیں گے آئے ان کا مطلب ایسی آنا ہے سب کرتے تھے وہ سب تھے تو پہلے میں آتا ہے سڑکوں کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اس کا رکھتا ہے ساتھ سب جانتے چاہیے تو سڑک قانون نہیں چاہیے زیادہ قانون کے ساتھ انتر ہے سب کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم جن کو پاس بازی ہے تو ایک کے ساتھ وہ بات سکتا ہے تو بہت اچھے کو رکھتے ہیں تو وہ جہاں گر گیا تو جا کر اس دنیا کے گھر میں گر کر جو رات کا لوگ تھا میرے میں سے پکڑ ہے اس کو جو دیکھا اس میں دو جانے میری نہیں بلکہ ایسے نکلے ہوئے سر ایسے تھے تو زیادہ سورج سے جانے ٹائم بھی تو اس کو سو کی کار کی نہ کی کار کی اور سر تو صبح اپنے چھپر چاہوں کے تلاش کرتے کرتے لائن پہلے تو کافی میرا کہاں ہے تو کہیں گے میرے پاس ہے لیکن ہم نے کیا اچھا کر دیا تو کہیں گے اللہ کی میری بندی دیش کا رسم پیپی ہے سماج تھا جس کی نے سب سرکار رکھا تھا وہ پورا سماج پوچھنے پورے ساتھ سب ہوئی ہے تو ہماری یہ رک جو ہے نا یہ اس لائن کے ساتھ کے وکاس نہیں ہے اور ان کے چوٹوں کے وکاس نہیں ہے اور پرمپرا کریں سرکار نہیں کریں سب کر رہے ہیں یہ رشتہ نہیں یہ ہے تو نہیں سے کہا تھا کہ محمد کا سرتن اگر آپ تو قرآن محمد سرپنگ سب تک قرآن اور پھر پوری دام جہاں سے سب سے ریٹ اسکول قرآن محمد کرے کرنے اور ایسا نہیں کسی کو نہیں کیا وہ کہا دیکھتے میں کچھ کرتا ہوں چاہتے ہیں کچھ کروں لیکن بات کبھی لے جاتی ہے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ روپاؤں رکھنا آگے بڑھ جائے گا بہت آج میں اس کے ساتھ سے دیکھنے سب اس سے آگے بڑھاؤں گا تو ان کا تراغر ہم دیوار کے جو مندروں کو محنت روکاویٹ کریں روکاویٹ کرائیں اور محمد منت وسلم کے خاتے کو پیش کیا تو اگر ان کے خرچ کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کلوں کی لائف سے ملتے تو سب میں انسان بھارت کو کہوں گا پھر ان دونوں کی لائف آتے کہیں ملتی ہے

کے ساتھ تک ظاہر ہے یا باطن ہے جس ایک چیز اس طرح روشن ہے جیسے دنیا گروپ کے کہ جہاں دن تین روشن ہے تو محمد کا سب سے چھوٹ بنایا تھا میں تمہیں اور جا رہا ہوں لائے گا نہا رہا جس کی پورا دن کی طرح روشن ہے پھر پہلے ہوتا ہوگا پیڑ سے ہوگا ڈاکٹر یاد رکھا کہ پانچ تک میں کتاب ٹیلو کا بھی کتاب تھا تقریر میں کسی سال کی تقریر